لیس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے میں غزوہ تبوک کے سوا اور سب میں حاضر رہا البتہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا لیکن جو لوگ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے ان میں سے کسی پر اللہ نے عطاب نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے مگر اللہ نے ناگہانی مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھڑا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکاون